اللہ او کما یہ سنن ابن ماجہ احمد شعب الایمان اور مصدر کے حاکم وغیرہ کی حدیث ہے جو بس صنعت صحیح منقول ہے یہی حدیث میں نے پڑھی ہے اور اس حدیث کا شمار جوام الکلم میں سے ہے جوام الکم الکلم کا مطلب یہ بات تو بڑی مختصر ہو الفاظ میں لیکن معنی اور مطالب کے اعتبار سے بہت ہی بڑی ہو جس کو ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے دریا دریا کو کوزے میں بند کر دینا سمندر کو کوزے میں پیالے میں بند کرنے دینا جس کو کہتا ہے یہ ایک مسل بنی ہوئی ہے حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل ابن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور جلیل قدر صحابی ہیں یہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی الناس و احبنی اللہ احبنی اللہ و احبنی الناس آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے سوال کرنے والے جلیل القدر صحابی ہیں نیکیوں کی جن کے پاس کوئی کمی نہیں میرے بھائیوں ایمان بڑا قوی اور مضبوط ہے اب آج انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں دلنی علی عمل آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل آج بتا دیجئے کہ جو عمل میں کرنے لگوں اور جس عمل کو میں اپنا لوں تو احب بنی اللہ ہو و احب بنی اناس تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہم سے محبت کرنے لگے بہت بڑی چیز تھی وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہو اور بندوں کا بھی محبوب ہو ان الذين وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے جس شخص سے اللہ محبت کرنے لگے تو سمجھو کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے سورہ مریم کی آیت میں نے تلاوت کیا رب العالمین فرماتے ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان قریب ہم کائنات میں ان کی محبت کو عام کر دیں گے میرے بھائی اللہ کے نگاہ میں اللہ کے بھی محبوب بن جائیں اور اپنے نیک اعمال اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کے نگاہ میں اچھے بن جائیں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی اچھی علامت ہے ہمیں حدیث یاد آئی امام طبی امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے چند صحابیوں کے ساتھ طائف سے نکلے طائف کے باہر جا رہے تھے ایک جگہ نباوا یا بناوا راوی کو اختراف دو ان دونوں ناموں میں سے کوئی ایک نام تھا اس زمین جگہ کا جہاں آپ پہنچے آپ وہاں جب پڑاؤ ڈالے اور لوگوں نے لوگ سب اکٹھا ہوئے تو آپ نے شاخ نمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو پہچان لو کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے بہت بڑی چیز تھی آپ نے ساتھ رمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ جس سے تمہیں پتا چل جائے کہ تم لوگوں میں جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے صاحب خان نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے ساتھ رمایا نہیں ہو سکتا ہے اس کی شکل کیا ہے جب تم دیکھو کہ کسی شخص کی لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ تمہارا کان بھر گیا سنتے سنتے جس کو سنو وہی اس کو اچھا کہہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی ہے کیوں اللہ اکبر اس نے نیک آمار کے ذریعے اللہ رب العامین ہاں اپنا اتنا اونچا مقام بنا رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی زبان پر فرشتے کو رکھ کر کے اس کی خوشخبری اور بشارت سنا رہا ہے کتنی بڑی چیز ہے پھر آپ نے ساتھ نمایا یہ تو جنت یہ جہنمی کی نشانی کیا ہے جس کو سارے لوگ برا کہہ رہے ہیں اور بھی یاد رکھیں برے ہی کو لوگ برا کہتے ہیں برے ہی کو برا کہتے ہیں برے کو کبھی اچھا نہیں کہتے آپ تجربہ کریں ہو سکتا ہے بھائی کو ہم سے اختلاف ہو کہ بھائی کیا کہتے ہیں وہاں بھی ہے مثال کہتا ہوں کیا کہتے ہیں وہاں بھی اپنے آپ کہتے ہیں سنی اب سنی وہابی کا بڑا تین بڑا جھگڑا ہے اب ان کی نگاہ میں ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھے نا بھائی کیوں کسی نے کہا یہ جو درد میں وہاں بھی ہے اور بالکل تنا تن سننی ہو تو اور مشکل ہو جائے گا سمجھ گئے نا اب تو بہت لیکن ان سے ہماری شکایت کرنے لگے کوئی پوچھے کیا ہے شراب پیتے ہوئے دیکھا نہیں نہیں شراب تو نہیں پیتا بڑا سچا آدمی ہے کیا دیکھا چوری کرتے ہوئے نہیں نہیں ہم چوری ووری نہیں کرتے یعنی کوئی ایک برائی بتانے کے لیے تیار دشمن ہونے کے باوجود بتانے کے لیے تیار ہر چیز میں آپ آپ یہی کریں گے بھائی آپ کا کوئی مخالف ہو اگر وہ لوگ نماز کا پابند ہے تو آپ کبھی اس کے دینداری کا انکار ہو وہی برائی آپ بیان کریں گے جو واقعی آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کے اندر وہ برائی پھر بھائی نماز نہیں نماز بھی نہیں چھوڑتا گالی نہیں بھائی آج تک گالی بھی نہیں دیا آخر میں کیا نکلے لیکن وہاں بھی ہے دیکھو برے کو بھی نیک برے کو انسان برا ہی بولتا ہے اور نیک کو انسان نیک ہی بولتا کیوں اس میں اپنا عمل دخل کم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا کرم اور اللہ رب العالمین کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے اب نے صاحب جہنمی وہ ہے جس کی شکایتیں جس کی برائیاں جس کی حرام کاریاں بد اخلاقیاں سنتے سنتے تمہارے کان بھر جائیں تو سمجھ جاؤ کہ کیا ہے میں جانا اللہ اکبر یہ بہت بڑی نعمت ہے حضرت صاحب بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں کہ اسی عمل کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں تو اللہ کا بھی محبوب بن جاؤ اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤ اب اس چیز اور بتائیں آدمی اللہ کا محبوب کب بنتا ہے اور بندے کا محبوب کب بنتا ہے آدمی کا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے دو قسم کے حقوق ہیں آپ پر ایک حق تو اللہ کا ہے روزے نماز حج زکات حقوق اللہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق برابر ادا کریں گے آپ کا معاملہ اللہ آپ کا اور اللہ کے درمیان کا جو معاملہ ہے وہ درست ہوگا تو اللہ راضی ہو جائیں گے اور لوگوں میں جس معاشرے میں آپ زندگی گزارتے ہیں اگر لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ رہے گا تو لوگ بھی آپ سے خوش رہیں گے آپ کا اخلاق اچھا ہو آپ کی زبان اچھی ہو آپ کے معاملات اچھے ہوں تو لوگوں کی نگاہ میں بھی آپ اچھے رہیں گے تو آپ نے حضرت صاحب انسان انہیں دونوں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا یا رسول اللہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے ایمان لا بھی لیے ہجرت بھی کر لیے جہاد بھی کر لیے قرآن بھی پڑھ لیے ساری نیکیاں کر رہے ہیں لیکن آخر میں ایک ایسا عمل آپ بتا دیں جس عمل کی برکت سے اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور رسول لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگے آپ نے فرمایا اس حد فی دنیا اس حد فی دنیا یحب اللہ وز حد فیما ان دنس یا سیما اے دنس یحب الناس آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں ایک چیز اگر کر لو تو اللہ سے محبت ہو جائے اللہ محبت کریں گے تم سے اور دوسری چیز اگر کر لو گے تو لوگوں سے بھی لوگوں کے نزدیک بھی تو محبوب بن جاؤ گے پہلی چیز اس حد سے دنیا یہ اللہ تم دنیا میں زہد اختیار کر لو زاہد بن جاؤ اپنے اندر زہد پیدا کر لو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا بہت ہی زیادہ اللہ اپنا محبوب بنا لے گا تم کو کب جب تمہارے اندر زہد آ جائے اللہ تعالیٰ سب کے اندر زہد پیدا کر دے گا زہد کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں تین لفظ ہیں ایک ہے تکوا ایک ہے ورا اور ایک ہے زہد کیا ہے زہد اور تینوں بڑے پیارے الفاظ ہیں تکوا ورا اور زہد پکوا کس کو کہتے ہیں تکوا کہ اللہ کے در سے اللہ کے در سے آپ اس کے کسی حکم کو چھوڑے نہیں اور کسی برائی کو کریں نہیں اس کا نام کیا ہے بھائی تکوا اللہ کے در سے اللہ کے در سے اللہ کا کوئی حکم چھوڑے نہیں سارے حکام کو بجا لائے اور اللہ کے ڈر سے اللہ کا کی کوئی نافرمانی کرے جن چیزوں سے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے جن چیزوں کو تم کو آپ کو حرام قرار دے دیا ہے کوئی ایسی چیز اللہ تعالی کے ڈر سے نہیں کریں اگر نفس چاہے بھی تو اللہ تعالی کے ڈر اور خوف سے اس چیز کو چھوڑ دیں اور اگر کبھی شیطان نے کرا دیا تو فوراً توبہ اس اس کو کیا کہا جاتا ہے تکوا یہ ہے تکوا یہ تو تکوا ہوا اگر کسی نے اللہ بھی اپنے اندر پیدا کر دیا تو ان اللہ متقیل اللہ کے محبوب بن گئے اور دوسرا ہے ورا ورا کس کو کہتے ہیں ورا کہتے ہیں آپ حرام چیزوں کو بھی چھوڑتے ہیں یعنی تکوا تو نہیں ہے تکوا کا مطلب یہ ہے جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کبھی چھوڑو نہیں اور جن سے منع کر دیا ان کو کبھی کرو نہیں اللہ تعالیٰ کے خوف ہو گھر سے کیوں جوتا چور بھی آتا ہے مسجد کے اندر ہو سکتا ہے نماز کہا ہو ہاں لیکن وہ جب دیکھے کہ ہاں یہ بھائی دیکھ رہے ہیں تو کسی کے جوتے کو ہاتھ لگانے کی ہمت ہے دیکھے چوری رہا ہے لیکن بندے کے ڈر سے کس کے ڈر سے بندے کے ڈر سے اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑ آپ کے یہاں ایک بے نمازی آ گیا کہیں سارے چورے والے سارے گھر والے نمازی ہیں اور آپ کے ہاں کوئی بے نمازی آ جائے تو نماز کے پہلے تو بھگ جائے گا اور رہے گا تو پڑھے گا وہ اللہ کے ڈر سے اللہ کا حکم نہیں بجا لا رہے بلکہ لوگوں کے ڈر سے اس کو تکوا نہیں گے تکوا یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہو ورا ورا ذرا اس سے آگے ورا واؤ این واؤ را اور این ورا کس کو کہتے ہیں ورا کہتے ہیں اس سے اعلیٰ درجہ جو ہو تو اعلی درجہ کیا اللہ اکبر ہے حرام چیزوں سے تو بچتا ہی ہے اللہ کی نافرمانی سے انسان بچتا ہی ہے لیکن بہت ساری حلال اور مباح جائز چیزیں بھی انسان اس لیے چھوڑ دیتا ہے ہے تو جائز لیکن ڈر ہے کہ اگر یہ جائز کام کرنے لگے تو شیطان ہم سے ناجائز چیز بھی کروا دے گا ناجائز حرام اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کے ہوئے بہت سارا ہر اس جائز اور حلال چیز کو چھوڑ دینا جس کے متعلق یہ ڈر ہو کہ ہے تو جائز لیکن اگر اس کو کیا تو ممکن ہے شیطان اگلا قدم ہم سے ناجائز کا کروا دے اور ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی نہیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی معلوم ہے اس دکان پر جائیں گے تو ہمیشہ لڑکیاں اس کی ٹی وی پر باقاعدہ برابر ڈانس آتا رہتا ہے تو ہمیں جانے کی ضرورت ہے وہی سامان وہاں بھی مل سکتا ہے اور دوسری جگہ بھی مل سکتا ہے یہ ذرا قریب ہے جہاں حرام چیزیں دکھائی جا رہی ہے دوسری جو ہے وہ تھوڑی سے دور ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہیں اس دکان میں اس پر جاؤں گے کیوں گیا ہو سکتا ہے سامان خریدتے خریدتے شیطان ہم سے برا کام کروا اسی چیز کا نام کیا ہے میرے بھائی ورا یعنی بہت سارے ایسے مباح اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا حرام اور ناجائز سے بچنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں ورا اور ایک ہے میرے بھائیو زہد ہے جس کی برکت سے اللہ تعالی بندے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ اس کو اپنے بڑے قریب اور اپنا بڑا محبوب بنا دیتے ہیں وہ ہے زہد زہد کیا ہے میرے بھائیوں اللہ اکبر زہد کے معنی آتے ہیں اچھی طرح سے سمجھو زہد کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ کر کے دوسری چیز کرنا چونکہ اس سے زیادہ فائدہ اس میں آگے بات سمجھ میں کسی چیز کو چھوڑ کر کے وہ چیز کرنا وہ جائز چیز وہ حلال چیز سمجھو وہ جائز چیز وہ حلال چیز اور وہ مزیدار چیز جس کے کرنے کی طاقت آپ کو ہے جس کے کرنے کی صلاحیت آپ کو ہے لیکن آپ یہ سوچتے ہیں اس سے زیادہ ہے تو یہ فائدے مند لیکن فلاں چیز اس سے سو گنا زیادہ فائدے مند ہے اس سے بہت زیادہ فائدے مند دوسری چیز ہے اب آپ اس چیز کو چھوڑ کر کے وہ چیز کر لیں اس سے کیا کہا جاتا ہے میرے زہور ہاں؟ ماشاء اللہ دنیا میں آئے شرت کرنا حلال ہے کہ حرام حلال ہے بھائی کھائیں پیے ساری دنیا اللہ نے آپ کے لیے حلال چیزوں سے بھر دیا ہے لیکن بسا اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں یہ دنیا داری اختیار کرنے اور یہ دنیاوی چیز اپنانے میں ہے تو جائز اور حلال پیسہ بھی ہے طاقت بھی لے کر سکتے ہیں لیکن اس سے اس میں اگر ہم مجبور ہو گئے تو اس سے ہمارا فلا دین کا کام رک جائے گا فلا عبادت رک جائے گی فلا دینی امر ہمارا رک جائے گا اب آپ یہ سوچیں کہ ہاں یہ جائز چیز تو ہے لیکن اس سے تعلق قائم کرنے میں اگر ہمارا آخرت کا کچھ نقصان ہو رہا ہے تو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہے کس چیز کو ہم آخرت کے لیے چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں کیوں اس میں فائدہ ہے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ اس عمل میں ہے نہیں سمجھائی میرے سے بات بہت ساری دنیاوی چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا داری آپ کے لیے بھائیو حلال ہے حرام کوئی نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ اس دنیا داری کو اس بنا پر چھوڑ دیں کہ بھائی اس دنیا داری میں اگر ہم پھنس گئے دنیا کی یہ چیز ہم کرنے لگے تو ممکن ہے ہماری اتنی اتنی عبادتیں رک جائیں گی ہمارا اتنا اتنا دینی نقصان اور خسارہ ہو جائے گا اس سے بہتر کیا ہے ہمارے حق میں وہ ہے ہمارے بھائی نے پانچ لاکھ روپیہ جمع کر رکھا ہے الحمد پانچ لاکھ میں چاہے تو کچھ کاروبار کر لے کوئی ایک مکان بنا لے کوئی ایک پلاٹ خرید کر کے رکھ لے ہاں، یہ سوچے آئندہ کام آئے گا چلو بھائی بہت اچھی چیز ہے بڑی اچھی نیت ہے لیکن انہوں نے کیا سوچا کہ پانچ لاکھ میں اگر ہم ڈھائی لاکھ کسی مسجد میں لگا دیں گے تو ہزاروں پلاس سے زیادہ ہمارے ہمارے حق میں فائدہ مند کیا ہو جائے گا مسجد ایک مسجد بنا دینے میں ہماری دنیا کی کروڑوں کی پراپرٹی سے بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے کہ ہاں ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے بھائی بات سمجھ گئے یہ ہے میرے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں زہد آپ نے پر شاپ اب ذرا سوچو اگر آدمی زہد اپنے اندر پیدا کرے گا تو ممکن ہے دن بھر میں پچاس سو چیزیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہزاروں چیزوں کو ترک کر دے گا اور اس چیز کی ہو سکتا ہے رغبت بھی ہو شوق بھی ہو قدرت بھی ہو لیکن آدمی اس لیے چھوڑ دیتا ہے کیوں اس کے چھوڑ دینے میں اور فرا چیز کرنے میں اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی اور یہ چیز کرنے میں ہماری دنیا تو تھوڑی چمک جائے گی لیکن اللہ کی رضا حاصل اللہ کی ردا کو مخلوق کی ردا پر دنیا کو آخرت آخرت کو اللہ کے آخرت کو دنیا دنیا پر ترجیح دینے کا نام کیا ہے میرے بھائیوں زہد ہے اسی لیے اللہ اکبر امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن امر ابن العاص ابھی بات میں آئے گی حضرت عبداللہ ابن امر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے کہا اے لوگوں یاد رکھو اللہ اب ماں اب آدا حد یقم ماں اب آدا حد یقم من حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادحد اللہ سے دنیا وہ تم ارغب غب سے دنیا اللہ اکبر مثال دیتے ہیں کہتے سنو نبی علیہ السلام سے تم لوگ کتنے دور ہو گئے اور دونوں کے طریقے میں کتنا فرق آ گیا اللہ اکبر اور حضرت عبداللہ بن امر العاص جو خطاب کر رہے ہیں جن کو مخاطب کرے وہ عام لوگ نہیں صحابہ اور ہیں کہتے ہیں کیا ماں اب آدا حد یقم ماں اب آدا حد یقم من حد نبی نبی رہ کے طریقے اور آپ کے کردار میں تمہارے کردار میں کتنا فرق آ گیا لوگوں نے کہا وہ کیا اللہ کے رسول جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں اللہ کے رسول جیسے روزہ رکھتے تھے ہم لوگ بھی روزہ ویسے ہی رکھتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم لوگ اثر میں روزہ افطار کرتے رہے ہو یا رمضان کے کے بیسی روزے رکھنے نہیں پورے اعمال وہی کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے ہم نے ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہا نہیں فرق ان چیزوں میں نہیں ہے فرق یہ ہے کان ابحد فی دنیا نبی علیہ السلام تم لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے محبت کرتے تھے اور تمہارا معاملہ کیا ہوگا تم لوگ سب سے زیادہ دنیا سے رغبت کرنے لگے دنیا کے معاملے کو آخرت کے معاملے کو دین کے معاملے کو اللہ کی ردا کو جنت کو ہمیشہ دنیا کی چیزوں پر ترجیح دیا جائے آپ اولی درجہ دے میں اسی چیز کا نام کیا ہے زہد ہے اور ذرا سنو دوسری چیز دوسرے بڑے جلیل قدر صحابی عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگ بکر و عمر و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں یاد رکھو ابو بکر عمر عثمان و علی اور وسلم کے سارے صحابہ تم لوگوں پر جو فوقیت حاصل کر دے اور اس کائنات میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جو حاصل کر دے کہتے ہیں وہ اپنے صرف نماز روبے عبادت ہجرت جہاد کی برکت سے نہیں بلکہ اللہ کی قسم تم میں کتنے ایسے ہیں جو ابو بکر عمر سے زیادہ نقلی نماز ہیں عثمان و علی سے زیادہ نقلی روتے رکھتے ہیں کون کر عبداللہ بن مسعود علی اللہ تعالیٰ نما اب بہت ساری عبادتیں ان سے زیادہ کرتے ہو لیکن ان کے قریب تک تم نہیں پہنچ سکتے لوگوں نے کہا کیا وجہ ہے کہا اس کی وجہ یہ ہے وکانو اللہ ان کے اندر زہد پایا جاتا تھا جو زہد ان کے اندر تھا وہ زہد تم میں سے کسی کے اندر نہیں پایا جاتا رے بھائیو ہمیشہ زہد کا مطلب بڑے بڑی تفصیل ہے اختصار کے ساتھ یہ کہ ہمیشہ دین کے معاملے کو اللہ کی رضا کو اللہ جنت کو آخرت کو لوگوں کے پسند پر لوگوں کی رضا پر اپنی خواہش پر اپنی دنیا داری پر ترجیح دینا مقدم کرنا یہ کیا ہے زہد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر زہد پیدا کر دے یہ بہت بڑا عمل ہے ابھی آپ نے دیکھا صحابہ کرام کے عروج کا سب سے بڑا سبب کیا تھا زہد تھا اسی لیے اللہ رسول ساتھ میں دوسری حدیث ہے فلاح اول ہاد اس امت کے اولین لوگ جو کامیاب ہو گئے ان کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب زہد تھا اور زہد کے ساتھ ساتھ یقین کامل تھا اللہ تعالی ہمارے اندر یہ دو چیزیں پیدا کر دے اس سے ایک کیا فائدہ ہوا بھائی اس سے اللہ کے محبوب کب بنیں گے جب ہمارے اندر زہد اچھا دوسرا سوال کیا تھا یا رسول اللہ وہ عمل بتائے جس سے لوگوں کو نزدیک لوگوں کا بھی میں محبوب بنے لوگ ہم سے محبت کرنے لگے تو آپ نے کیا ساتھ روایے وہ جہد سیماس سیما ان اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہو اس سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھو زور اختیار کرو کیا مطلب ہے تمہارے پاس کم ہے ان کے پاس زیادہ ہے تم ان کے مال پر ان کی دولت پر نگاہ رکھنے کے بجائے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر نگاہ رکھو سمجھے نا وہ لہد سیما دنیا لوگوں کے پاس کیا ہے اس کی پرواہ نہ کرو تمہارے پاس کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے کیوں تجربہ کرنے کسی کے تین مرتبہ مارگ میں اس کی نگاہ میں گر جائے گر گیا ویلو ختم شرف منزلت ختم اسی لیے سنو ترویدی کی حدیث سنو کتنی پیاری نوی احساسان ساتھ ماتے متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے جن میں ایک صاحبی حد تلاد ربی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیا پیاری بات حدیث میں نقل کرتے کہ اللہ سننے پر اے اے بلال یا میرے مخاطب یاد رکھو ان شرف سرات ہو بل ویس سو استکنا ہو امنا سی اے بننا او کما کانا رہتا سا آپ نے میں اے لوگوں سن لو اے لمو اچھی طرح سے یاد رکھو انا سرافل مومن ہو ہوئی مومن کو سارا شرف اور مرتبہ شرف منزلت مومن کی اللہ رب العالمین نے تحجد کی نماز میں رکھا ہے اگر کوئی مومن چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنا اونچا مقام و مرتبہ بنائے تو اس کا درجہ کیا ہے جو سارے لوگ سو ہو تو اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھو ان شرف المومن سلاد ہو قیام ہو بل ایک مومن کا مقام و مرتبہ جو ہے شرف و منزلت جو ہے وہ کس میں ہے قیام ہو یا سلاد ہو بل رات میں تحجد کی نماز کے اندر ہے اسی لیے علامہ اقبال کہتے تھے اختار ہو رومی ہو راضی ہو گدالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہردائی دن آپ نے ساتھ رمایا تم سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام بنایا ہے اس کا عمل تحجد گزاری تھا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تحجد گزار بنائے بہت آسانی سے بن جائیں گے گھر سے ٹی وی بند کرنے کی ضرورت ہے بات ٹی وی انٹرنیٹ کے ساری سے چیزیں چھوڑ دیں بڑے مزے کی تحجد کی نماز آپ کو مل جائے گی لیکن تحج والا حصہ ہم نے اس میں ڈال دیا سونے والا اور تحج والا حصہ جو ہے وہ سونے میں آ گیا اب فجر بھی وہاں پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے سمجھ گئے نا اللہ اکبر وائس ہوں استغنا ہوں اور ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کی محبت لوگوں کے نزدیک اسی وقت ہوتی ہے اور رہتی ہے جب تک کہ مومن لوگوں کے مال پر نگاہ نہ رکھے اور لوگوں کا اپنے مال بہانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جہاں اپنا مال بہانے کے لیے اپنی دنیا داری بہانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے لوگوں کے مال پر نگاہ رکھتا ہے آج اپنا وہی مومن کی بے عزتی اور توحید شروع ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں میرا یہ ایسی حدیث ہے جس میں اللہ رسول نے ساتھ ہمارا یہ دونوں عمل کر لو دنیا سے بے رگتی ہو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر نگاہ نہ رکھو اس سے بے رگتی کرو نگاہی نہ ڈالو بس اللہ نے ہمیں جو دیا آپ اس پر بہت ہی خوش ہیں پھر سارے لوگ تم سے محبت کریں گے اور جس سے اللہ اور اللہ کی مخلوق محبت کرنے لگے دنیا اور آخرت دونوں اس کی کامیاب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی تفریح نصیب فرمائے باقی ان شاء اللہ اگلے ہفتے اللہ کل دمبی ماہی ایسا دل اللهم تقبل منا يا كريم واعف عنا يا غفور يا رحيم يا ودود يا الله اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم عنا على ذكرك وشكرك وعبادتك فلا تجعلنا عن ذكرك من الغافلين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصلاتنا